مقتولوں کی تحقیر جوش انتقام میں دشمن کی مردہ لاشوں تک کو نہ چھوڑا جاتا تھا ان کے ناک کان کاٹے جاتے تھے ان کے اعضاء کی قطع و برید کر کے زندوں کا بدلہ مردوں سے لیا جاتا تھا اور بسا اوقات تو ایسی ایسی وحشیانہ حرکات کی جاتی تھیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جنگ عہد کا مشہور واقعہ ہے کہ قریش کی عورتوں نے شہدائے اسلام کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار بنائے تھے ابو سفیان کی بیوی ہندہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی یوم الیہام میم میں جب بنی جدیلہ کا سردار مارا گیا تو بنی سمبس کے ایک شخص نے اس کے دونوں کان کاٹ کر اپنے جوتے میں لگا لیے ابو سروا اسی پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے ہم تمہارے کانوں کا پیوند اپنی جوتی میں لگاتے ہیں ایک اور شاعر بنی جدیلہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے سینوں میں ہمارے خلاف بغض رکھتے ہو تو بے جا نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہارے ناک کان کاٹے ہیں اور تم کو پکڑ پکڑ کر بیچا ہے کبھی کبھی دشمن کی لاشوں کو ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹا جاتا تھا چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے انہوں نے ایک دوسرا حملہ کیا اور اپنے حریف کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹیں اور جوین کو تیر مارا جب کسی شخص سے سخت دشمنی ہوتی تو قسم کھا لیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے جنگ عہد میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مصافح بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ دو بھائی قتل ہوئے تھے ان دونوں کی ماں صلافہ نے قسم کھائی کہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیے گی جب مقام رجے میں عاصم شہید ہوئے تو قریش کے لوگ ان کی تلاش میں نکلے تاکہ ان کا سر صلافہ کے ہاتھ بیچ دیں حرب الفساد میں جو پچیس سال تک جاری رہے فریقین نے بکثرت ایک دوسرے کے مقتولوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی تھی جنگ یہاں میم میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں چنانچہ ابو سروا سمبسی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہم بدمزگی کے ساتھ تمہاری کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں دشمن کی لاشوں کو مردار خور جانوروں کا لقمہ بنایا جاتا تھا اور یہ ان کے ہاں اظہار فخر کی بات تھی انترا کہتا ہے اگر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو بیجا نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کے باپ کو درندوں اور گدھوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے شرح ابسی کہتا ہے قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ زیرہ پہنے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس کو گدھوں اور بجوؤں جیسے مردار خور جانوروں کے لیے پڑا چھوڑ دیتا آتکا بنت عبد المطلب حرب فجار کے واقعات پر فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمارے سواروں نے مالک کو زمین پر پڑا چھوڑ دیا اسے بجو نوچ نوچ کر کھاتے تھے محل ہل حرب بسوس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان مقتولوں پر قبو اور گدھوں کے غول کے غول آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں